اور مشرق و مغرب اللہ ہی کے لیے ہیں لہٰذا تم جس طرف رخ کرو گے تو وہیں اللہ کی ذات ہے بے شک اللہ بڑی وسعت والا خوب جاننے والا ہے